سامان میں رکھے دین کی خدمت زیادہ سے زیادہ لیتا رہے اور جی۔ آپ کی ان کاوشوں کو قبول شرف قبولیت سامعین میں سامعان سے گزارش کروں گا کہ یہ صاحب آن لائن ہو چکے ہیں جن کو سوال کرنا ہے وہ سوال ڈائریکٹ کر سکتے ہیں سوال آ چکا ہے پہلا سوال یہ ہے زکات کے متعلق زکات کے بارے میں سوال ہے ہمارے یہاں سید لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن سید ہیں بول کے زکات نہیں لیتے تو ہم خالی پیسے دے دیں ثواب کی نیت سے تو ایسا کر سکتے ہیں بسم اللہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ وباد بھائی کا جو سوال ہے کہ <clears throat> کیا سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور وہ زکوٰۃ نہیں لیتے ہیں تو کیا عام صدقہ کی نیت سے ہم ان کو دے سکتے ہیں تو دیکھیے سید کو زکوٰۃ لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے اللہ یہ کہ اگر وہ مجبور ہو جائے تو مجبوری کی صورت میں جب اس کا کوئی تعاون نہ کرے کوئی اور اس کی کوئی امداد نہ کرے تو ایسی صورت میں اس کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز ہو جاتا ہے شیخ الاسلام امام نے تیمیہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ سید کو زکوٰۃ اس صورت میں لینا جائز نہیں ہے جب حاکم وقت کی طرف سے یا حکومت وقت کی طرف سے باقاعدہ اسے بیت المال میں سے خمس دیا جائے تو ایسی صورت میں اس کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی لیکن اگر کسی ایسی ملک میں ایسا رواج نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سید کے لیے لینا جائز نہیں ہے لیکن اگر مجبوری آ جائے تو مجبوری کی صورت میں اس کے لینا جائز ہے اور اگر آپ اسے سید کو عام صدقہ کی نیت سے دیں گے تو عام صدقہ تو لینا اس کے لیے جائز ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی تو کی زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ کی نیت ہونا چاہیے اور عبادات کا دار و مدار اس کی قبولیت کا نیت پر ہوتا ہے لہذا دیتے وقت آپ کی نیت اگر زکوٰۃ کی ہوگی تب قبول کی جائے گی اگر عام صدقے کی نیت ہوگی تو وہ زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی یہ بھی ذہن میں انسان کے لیے رکھنا ضروری ہے جزاک اللہ خیر کا کوئی سوال سوال شیخ یہ ہے یہ بورڈ وغیرہ جو لوگ بناتے ہیں اور فلیکس ہوتا ہے مختلف طرح سے بورڈ ہوتے ہیں اس میں تصویریں بنانی پڑتی ہیں تو ان کا سوال یہ ہے کہ اس میں ہم تصویر بناتے ہیں تو کیا اس کا حکم ہے سوال کا پیشہ ہی سوال یہ ہے کہ جو لوگ بورڈ بناتے ہیں اور اس میں تصویریں بنانی پڑتی ہیں تو اس کا کیا حکم ہے تو دیکھیے تصویریں ضرورت کے تحت جائز ہیں اور یہ ضرورت نہیں ہے اس لیے آپ اس سے بچیں اور اس پیشے کو چھوڑ کر کے کوئی ایسا پیشہ اختیار کریں جس میں تصویریں نہ بنانی پڑتی ہوں اور تصویریں سے مراد یہ ہوگی آپ کی اس میں مجسمہ بنانا پڑتا ہوگا یعنی آپ قلم سے یا ہاتھ سے باقاعدہ رسم کرتے ہوں گے جی بورڈ کے اندر تو یہ وہی اسٹیچو کی شکل ہو جاتا ہے سمجھ لیجئے تو یہ یہ اس طرح کا بتا بنانا بالکل جائز نہیں ہے اگر انسانوں کے علاوہ کسی اور کی تصویر ہے جیسے پیڑ پودے ہیں جماعت وغیرہ ہیں تو اس میں کوئی حرض کی بات نہیں ہے لیکن اگر انسان کی شکل میں آپ رسم کرتے ہیں اور تصویریں بناتے ہیں بورڈ وغیرہ کے اندر تو یہ آپ اس سے بچیں کیونکہ اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایسے لوگوں پر جو ہے لانت بھیجی ہے اور یہ گناہ کا کام ہے اور کوئی ایسا پیشہ اختیار کرے جو حلال پیشہ ہو اور جس میں حرام کام آپ کو نہ کرنا پڑتا ہو اللہ کے لیے اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو اللہ ابامین آپ کی ضرور مدد کرے گا اللہ کے سر قدیث ہے کہ جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ ابامین اس سے اس کی بہتر مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا تو تصویر وغیرہ بنانا صرف ضرورت کے تحت انسان کے لیے جائز ہے جیسے دینی پروگرام ہوتے ہیں اس کے لیے یا اس طریقے سے اقامہ ہے لائسنس وغیرہ ہے یا اس طریقے سے اور جو ضروری کاغذات ہوتے ہیں شناختی کارڈ وغیرہ ہوتے اس میں تصویر وغیرہ انسان لینے میں کوئی حرض کی بات نہیں ہے جائز اس کے لیے لیکن یہاں ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے اور بھی پیشے دنیا کے اندر موجود ہیں آپ دوسرے پیشوں کو اپنائیں انشاءاللہ اللہ اللہ میں آپ کے ساتھ آسانی اور نرمی کا معاملہ کرے جزاکم اللہ خیر چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں پیشاب وغیرہ کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے خواتین کو ان کی صفائی کرنی پڑتی ہے تو ایسی صورت میں چھوٹے بچوں کی ایسی صورت میں ان کی صفائی کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا بھائی کا سوال یہ ہے کہ <clears throat> خواتین اپنے بچوں کی صفائی کرتی ہیں پیشاب پیخانے وغیرہ کی تو کیا ایسی صورت میں ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا جواب یہ کہ ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ پیشاب کرنے سے پیخانہ کرنے سے ہوا نکلنے سے یا سو جانے سے یا اونٹ کا گوشت کھانے سے ان تمام چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اور کسی کے بچے کے پیشاب کو دھلنے سے یا اس کے پیخانے کو دھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے ایسی صورت میں ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا بس یہ ہے کہ وہ صفائی کر لیں اس کے بعد اپنے ہاتھ کو پا, پا, پانی سے دھل لیں اور یہ ان کے لیے کافی ہے جیسے انسان مان لیجئے وضو کر لیا ہے اور وضو کر لینے کے بعد اگر اس کے کپڑے کے اندر گندگی لگ گئی ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا وہ کپڑے کو دھل لے وہ نماز پڑھ لے یا اس کے ہاتھ کے اندر گندگی لگ گئی ہے تو اپنے ہاتھ کو دھل لے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اسی جگہ کو دھلنا ہے جہاں پر وہ گندگی لگ گئی ہے تو اسی طریقے سے جو خاتون اپنے بچوں کا پیشاب پیخانہ صاف کرتی ہیں اگر وہ باوضو ہیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا جزاکم اللہ خیر دراصل یہ تھا چونکہ بچے کے شرمگاہ پر ان کا ہاتھ لگتا ہے اس کو تھوڑی سی وضاحت کر دیں چونکہ بچے کے شرمگاہ پر اس کا ہاتھ لگتا ہے تو وضو باقی رہے گا چونکہ شرمگاہ پر ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اصل پوائنٹ ہے تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا عورت کا کیونکہ وہ شرمگاہ جو ہے وہ آدمی اگر اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے شہوت کی نیت سے تب جا کر کے اس کا وضو ٹوٹتا ہے اور اور یہاں بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور بچے اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتے ہیں اور عورت کسی بھی اپنے بچے کا جب وہ شرم گاہ چھوتی ہے یا اس کو دھلتی ہے تو اس کی کوئی سی کوئی نیت نہیں ہوتی ہے لہذا ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا کہ وہ اس نے شرم گاہ کو چھو لیا اپنے بچے کی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا آدمی اگر شہوت سے چھوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹتا ہے یا پردہ حائل نہ ہو تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹتا ہے جیسا کہ بعض علماء کہنا ہے لیکن عورت اپنے بچے کی شرمگاہ کو شہوت کی نظر سے نہیں دیکھتی ہے لہذا اسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا جی دیکھیے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے کھانوں کو پسند کرتے تھے <clears throat> آپ نے شریر کھانے کی فضیت بیان فرمائی ہے کہ شریر کھانے کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری عورتوں پر ہوئی فضیلت ہے جو شرید کھانے کی تمام کھانوں پر فضیلت ہے تو اس کی فضیلت بیان کرنا گویا کہ آپ کو وہ کھانا پسند تھا اس طریقے سے حریش کھڑے ہوتا تھا وہ بھی آپ کو پسند تھا اور کدو آپ کو پسند تھا اور کدو اگر کھانے کے اندر ہوتا تو باقاعدہ آپ کدو کو تلاش کیا کرتے تھے ایسے ہی جو کندھا ہوتا ہے یا اگلی دست ہوتی ہے جانور کی وہ آپ کو پسند تھا تو ان چیزوں کو جو ہے آپ پسند کرتے تھے اور لیکن کسی بھی حلال چیز کو یا جو جائز چیز کھانے کی ہوتی تھی اس کے اندر آپ عیب نہیں نکالتے تھے عیب نہیں لگاتے تھے لیکن یہ آپ کی کچھ مرغوب اور پسندیدہ چیزیں ہوتی تھیں جو سیرت کے اندر یا حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے جزاک اللہ سوال ہے جی سوال پہنچ گیا آپ کا آپ کا سوال یہ کہ کیا عورتیں گھروں میں اتکاف کر سکتی ہیں ابھی بھی میں نے اس سوال کا جواب دیا تقریباً دس منٹ آڈیو کی اور ویڈیو کی شکل میں فیس بک پر <clears throat> شاید آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا سنا ہوگا تو میں اختصار کے ساتھ دہرا دیتا ہوں کہ عورتوں عورتوں کے لیے بھی مسجد ضروری ہے عورتیں بھی گھر کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں اعتکاف ایسی عبادت ہے جو جگہ کے ساتھ خاص ہے اور وہ جگہ مسجد ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ تباشرحنہ مام تم عاقف ہونا نہ پھر مساجد اپنی عورتوں سے مبصری نہ کرو اس حالت میں کہ تم مسجد کے اندر اعتکاب میں بیٹھے ہوئے ہو تو اللہ رب الامن نے اعتکاب کے ساتھ مسجد کو بیان کیا ہے اور یہ حکم سب کے لیے ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے اور اسلام کا ہر حکم مرد اور عورت سب کے لیے ہوتا ہے اللہ یہ کہ <clears throat> اس عورت اس حکم سے عورت کو خاص کر دیا جائے مستثنا کر دیا جائے اور یہاں مستثنا نہیں کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا ہر حکم یا دین اسلام کا ہر حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہوتا ہے اللہ یہ کہ عورت کو اس سے الگ کر دیا جائے اور کسی بھی <clears throat> آیت کے اندر یا کسی بھی حدیث کے اندر عورت کو اس حکم سے الگ نہیں کیا گیا ہے اس لیے عورت کے لیے بھی وہی حکم ہوگا جو مرد کے لیے ہے مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں جیسے نماز پڑھنا مرد کے لیے مسجد کے اندر واجب اور ضروری ہے لیکن عورت کے لیے کیا حکم ہے اگر اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہ ہوتی تو جیسے مرد کے اوپر جماعت واجب ہے ایسے عورتوں کے اوپر بھی جماعت واجب ہوتی لیکن ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ عورت کا گھر کے اندر پڑھنا زیادہ افضل ہے مسجد کے مقابلے میں تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا مسجد میں نماز پڑھنا جو واجب تھا وہ مردوں کے لیے ہو گیا عورتوں کے لیے وہ حکم نہیں رہا لیکن یہاں اللہ نے جو حکم دیا ہے یا جو بیان فرمایا ہے مخاطب کیا ہے سب کو اس میں عورتیں بھی شامل ہیں اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انصاء شقائق الرجال کی عورتیں جو ہوتی ہیں مردوں کا کے برابر ہوتی ہیں یعنی حکم کے اندر تو جو حکم مردوں کے لیے ہوتا ہے وہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے اللہ یہ کہ خاص کر دیا جائے عورتوں کو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز متحرات مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کیا کرتی تھی اور آپ کے جو حجرے تھے وہ مسجد سے متصل ہی تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا وہ تو مسجد کے اندر دروازہ کھلتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ان کو مسجد میں سے ان کو نہیں نکالا کہ جاؤ اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کر لو تم کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ایک سال باقاعدہ ساری عورتوں کے خیمے لگا دیے گئے پردہ کر دیا گیا تو ہمارے نبی نے اس خیمے کو نکلوا دیا پردہ کروا ان کو پردے کو ہٹوا دیا کیوں ہٹوا دیا اس لیے ہٹوا دیا تھا کہ ساری عورتوں نے جب کر دیا ہمارے نبی کے زمانے مسجد چھوٹی سی تھی اس میں نمازیوں کے لیے تکلیف ہوتی دقت ہوتی تھی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی تو آپ نے باقاعدہ ان کو ہٹوا دیا لیکن جب آپ نے ہٹوایا تو یہ نہیں کہا گھروں کے اندر جا کر کے اعتکاف کر لو جبکہ ان کے گھر ایک دم متصل ہی تھے ایک دم متصل تھے اس سے معلوم ہوا کہ گھر کے اندر اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سنت گھر کے اندر پڑھنا زیادہ افضل ہے اعتکاب بھی سنت ہے لہذا گھر کے اندر افضل ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نماز کے ساتھ خاص ہے اعتکاف کے لیے ایسا کہنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ دنیا کا کوئی ایسا عالم نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ مرد گھر کے اندر اعتکاف کر سکتا ہے اگر آپ اس کو صحیح مانتے ہیں تو گھر کے اندر مردوں کا بھی اعتکاف کرنا افضل ہو جائے گا جبکہ کوئی عالم اس بات کا قائل نہیں کہ گھر کے اندر اعتکاب مرد کے لیے جائز ہے چہ جائے کہ اس کے لیے افضل ہو تو لہذا اس کو نماز پر قیاس کرنا سنت پر یہ جائز نہیں ہے یہ نماز کے ساتھ خاص مسئلہ ہے کہ مردوں کی جو سنتیں گھر کے اندر پڑھنا افضل ہے لیکن یہ اعتکاف کے لیے نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی عالم اس بات کا قائل نہیں کہ گھر کے اندر مرد کے لیے اعتکاف جائز عورتوں کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے جمہور علماء بڑے بڑے علماء محققین اکثر علماء سب اسی بات کے قائل ہیں کہ جیسے مرد کے لیے اعتکاف ضروری مسجد ضروری ہے ایسے عورت کے لیے بھی اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے پتہ آواز آ رہی شیخ ہے ہاں اور ایک بات اور بتا دیں کہ عبداللہ بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ مسجد کے عورت گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ بدعت ہے یہ انہوں نے کہا کہ بدعت ہے تو اس ظاہر بات ہے بدعت سے بچنا ضروری ہے لہذا جب یہ عبادت مسجد کے ساتھ خاص ہے تو مسجد سے کیا جائے گا جیسے طواف کرنا اعتکاف جو ہے کھانے کعبہ کے ساتھ خاص ہے حج عمرہ کی باتیں خاص ہوتی ہیں جگہوں کے تو اسی طریقے سے اعتکاب بھی شب قدر عورت مرد دونوں گھر کے اندر جاگ سکتے ہیں اور احتکاف نام کیونکہ شب قدر کے لیے مسجد ضروری نہیں ہے اعتکاف نام یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر لے اور مسجد کے اندر چلا جائے دنیا سے الگ ہو کر کے مسجد کے اندر رہے اللہ کی بات کرے ذکر و اذکار کرے قرآن کی تلاوت کرے تعجد نوافل پڑھے یہ اعتکاف کا مطلب ہے انسان گھر کے اندر اگر کرے گا یا عورت گھر کے اندر کرے گی تو چیز اس کو نہیں ہو پائے گی لہذا عورت کے لیے بھی مسجد ضروری ہے اور عورت گھر کے اندر اعتکاف نہ کرے شب قدر جاگے اور مرد بھی شب قدر گھر کے اندر جاگ سکتا ہے لہذا اعتکاف کے لیے مزید ضروری ہے عورت بھی گھر کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتی ہے جزاکم اللہ خیر جہری کریں گے یا سری اور کیا چار رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں بھائی کا سوال نماز چاس کے تعلق سے ہے کہ سرری کریں گے یا جہری کریں گے تو سرری ہی پڑھیں گے اس کو اور وہ انفرادی نماز ہے وہ اور چار رکعت بھی ثابت ہے ہمارے بھی سے آٹھ تک ثابت ہے چار چار رکعت کے بارے میں ہمارے بھی کی حدیث ہے کہ جو آدمی چاس کے وقت چار رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ ربران اس کے لیے جنت کے اندر محل بناتا ہے کم سے کم دو رکعت ہے اور آپ نے زیادہ زیادہ آٹھ رکعت بھی پڑھی ہے لہذا اس کے اندر کمی بیشی انسان کر سکتا ہے کم سے کم دو رکعت اور مصنون نماز ہیں اور سرری انسان اس کو نماز پڑھے گا جہری نہیں پڑھے گا جی زکات زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جب انسان کا مال نصاب کو پہنچ جائے انسان کا مال جس مال کے اندر اللہ اقبامی نے زکوٰۃ فرض کیا ہے وہ نصاب کو پہنچ جائے ایک سال کا عرصہ گزر جائے تو اسی صورت میں اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور جن چیزوں میں زکوٰۃ ہوتی ہے وہ چار چیزیں ہیں ایک تو کیا نام ہے جانور ہیں اور ایک زمین کی پیداوار ہے تیسری چیز ہے سونا اور چاندی یا سونا اور چاندی سے بنے ہوئے سکے یا زیورات اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کرنسیاں جو اس وقت کرنسیاں ہیں روپیے کی شکل میں پیسے کی شکل میں ان کی اثر سونا اور چاندی ہے ان کے اندر بھی زکوٰۃ ہے یہ سونے چاندی کے اندر آئیں گے اور چوتھی چیز ہو جائے گی اموال تجارت انسان جس کی بھی تجارت کرتا جو بھی مال ہے اور اس کی تجارت کرتا ہے اس میں انسان زکوٰۃ دے گا اللہ کا فرمان خود من اموالحم صدقہ ان کے مالوں میں سے آپ زکوٰۃ لیجیے تو جو بھی اموال تجارت ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر شمار کیے جائیں گے اور ان کو انسان زکوٰۃ دے گا سال میں ایک مرتبہ ڈھائی فیصد کے لحاظ سے تو جب انسان کا مال نصاب کو پہنچ جائے ہر ایک کا نصاب ہے جانوروں کا نصاب ہے سونے چاندی کا نصاب ہے اور سال گزر جائے تو آدمی کے اوپر اور وہ انسان اس مال کا مالک ہو آدمی وہ مالک ہو اور مسلمان ہے ظاہر بات ہے تو اسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے جی اللہ تعالیٰ کرنا بھی حرام ہے ہاں ڈرائنگ تو بھائی وہ رسم ہی ہے اگر ڈرائنگ ڈرائنگ جو ہے یہ انسان کی شکل کی کی جاتی ہے تو یہ اسی کے اندر یہ چیز بھی آ جاتی ہے ڈرائنگ وغیرہ کرنا اور وہی مجسمہ انسان گویا کی قلم سے بناتا ہے جس طریقے سے تصویریں بنائی جاتی ہیں اور انسان سامنے کھڑا ہوتا ہے اور انسان اسکیچ سے لے کر کے اور بلیک بورڈ پر باقاعدہ اس آدمی کی ہو وہ شکل بنا دیتا ہے یہ تو ڈرائنگ ہی تو رسم ہے جی ہاں آپ دیکھیں گے آپ جا کر کے پر و رسم خریدیے آپ اس پر ڈرائیونگ لکھا ڈرائیونگ لکھا رہتا ہے باقاعدہ تو یہ رسم اور وہی دونوں ایک ہی چیز ہے جو جو اس کے اندر یہ بھی داخل ہے جی اللہ تعالیٰ اگلا سوال ہے کیا ہم پڑھ سکتے ہیں اس کی مکمل دلیل بتا دیں بھائی مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے سوال کیا گیا تھا جی ہاں جی ہاں جی اور ہمارے خیال سے سیم آدمی نے کیا تھا اس لیے آگے ہم چلتے ہیں ٹائم نہ ضائع کریں جی۔ اگلا سوال ہے سمجھے کہ میرا سوال نہیں پڑھا گیا مجھے یاد ہے یہ سوال آ چکا ہے اگلا سوال ہے جیسا سوال ہے کہ قیام اللیل میں نماز دس رکعت سنت سے ثابت ہے کیا بھائی جو سب جی، قیام اللیل میں دس رکعت سنت ثابت ہے کیا جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے امانبی صلی اللہ علیہ وسلم <clears throat> رمضان میں غیر رمضان گیارہ رکعت یا زیادہ تیرہ رکعت پڑھا کرتے تھے اور عشاء کے بعد سے لے کر کے <clears throat> اذان فجر تک جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز ایک ہی ہے لیکن اس کے چار نام ہیں ایک نام تو قیام اللیل ہے دوسرا نام تحجد ہے اور تیسرا نام وطر ہے یہ تینوں نام قرآن کے اندر بھی آئے ہیں حدیثوں کے اندر بھی آئے ہیں چوتھا نام اس کا تراویح ہے یہ نام نہ قرآن میں نہ حدیث کے اندر ہے بعد میں اس کا نام تراوی رکھا گیا تو یہ ہمارے نبی سے جو ثابت ہے تیرہ زیادہ زیادہ اور گیارہ عام طور سے ہی ثابت ہے لہذا دست اسی کے اندر آتا ہے تو یہ نبی کی حدیث سے باقاعدہ اس کا ثبوت ہے قیام اللیل تراوی تاجر جو بھی ہو وہ ایک ہی نماز ہے لہذا زیادہ زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ پڑھتے تھے جیسا کہ عبداللہ بن عباس اور سلمہ کی حدیث ہے اور حضرت عائشہ کی جو روایت ہے وہ گیارہ کات ہے لہذا گیارہ اور تیرہ یہی دونوں ہمارے نبی کی سنت ہے اور اس کی باقاعدہ دلیلیں موجود ہیں جو تراویح کی دلیلیں ہیں قیام الہل کی ہوئی دلیلیں اس کی بھی ہیں صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی اور سنن کی حدیثیں تو وہ سب معروف اور مشہور ہیں لہذا ان سب کو دہرانے کی ضرورت نہیں کو منافع اگلا سوال کوئی آپ میں سے سوال کرنا چاہتے ہیں شیخ صاحب سے ڈائریکٹ سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں جی جی شیخ السلام علیکم وعلیکم السلام جی فرمائیے شیخ شیخ شیخ بتا رہے تھے مطلب کے دن عورتیں اور مطلب جاگنا ہے جی بھائی کا تعلق شب قدر کے تعلق سے ہے جی, جی، شب قدر آخری دس راتوں کی تاک راتوں میں ہوتی ہے اکیسویں تیئیسویں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں ان پانچ راتوں میں جو ہے شب قدر ہوتی ہے اور اعتکاب انسان پوری دس راتوں کو جاگتا ہے ٹھیک ہے اور شب قدر ان دس راتوں کی تاک راتوں کے اندر ہوتی ہے تو انسان گھر کے اندر بھی جاگ سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے مسجد شرط نہیں ہے اور جب گھر کے اندر مر جا سکتا تو عورت بھی جاگ سکتی ہے اور جاگنا چاہیے اور بڑی اہم عبادت ہے ایک رات کی عبادت یا جاگنا ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جی, جی، اور کوئی سوال جی شیخ صاحب ہمارا یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ حاملہ عورت کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ روزے بعد میں رہنا ہے یا نہیں تو چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں کیا جی سوال یہ حاملہ روزوں حاملہ عورت کے چھوٹے ہوئے روزوں کے تعلق سے کہ کیا اس کی قضا کریں گے یا اس کی فدیہ دیں گے تو اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے ان کا جو قول ہے کہ ایسی عورتیں کیا کریں گی وہ فدیہ دیں گی کیونکہ وہ دائمی مریض کے حکم میں ہیں اور دیگر علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ کیا کریں گی وہ قضا کریں گی بعد میں تو اس کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں لوگوں سے تمام اقوال کو سامنے رکھ کر کے وہ یہ ہے کہ اگر عورت بعد میں قضا کر لے تو بہتر اس کے لیے اگر اس کی پوزیشن میں ہے وہ کر سکتی ہے جیسے ٹھنڈی کا مہینہ آ جائے یا اس طریقے سے عورت کے حمل اور دودھ پلانے میں اور دوبارہ بچہ ہونے میں لمبا لمبا عرصہ ہے لمبی مدت ہے تو ایسی صورت میں عورت کو موقع مل جائے گا کہ عورت وہ اپنے روزوں کی قضا کر لے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یا بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں نہیں موقع مل پاتا ہے جیسے یہ رمضان کے مہینے میں وہ حمل سے تھیں اور حمل کی وجہ سے انہوں نے روزہ نہیں رکھا اب نو مہینے کے بعد بچے کی آٹھ مہینے کے بعد ولادت ہوگی سات مہینے کے بعد اب جب ولادت ہو گئی تو اگلا رمضان کا مہینہ جب آئے گا تو بچے کو دودھ پلا رہی ہوں گی اس کے بعد جو آئے گا تب بھی دودھ پلا رہی ہوں گی اس کے بعد جو آئے گا اس میں پھر وہ حمل سے ہو گئی یا دودھ پلا رہی ہوتی ہیں کیونکہ یہ دو سالہ مدت ہے دودھ پلانے کی جو مدت ہے عرصہ دو سال ہے اور دو سال میں کم سے کم تین مرتبہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لہذا ایسی صورت میں وہ کب قضا کرے گی اگر تین روزے ہو گئے تین مہینہ ہو گیا اور تین مہینہ بعد میں قضا کرنا مشکل ہوتا ہے اسی لیے اگر وہ فدیہ دے دے ایسی عورت تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے ایسی عورت کو فدیہ دینا چاہیے کیونکہ تین مہینہ روزہ رکھنا اس کے لیے سال بھر میں مشکل ہو سکتا ہے پریشانی ہو سکتی ہے لہذا ایسی عورت کیا کرے وہ قضا کرنے کے بجائے وہ فدیہ دے دے لیکن اگر وہ قضا کرنے پر قادر ہے تو قضا کر لے جیسا کہ میں نے شروع بیان کیا جی ہاں تو یہ عورتوں کی سچویشن اور حالات کو دیکھ کر کے بھی اس کے بارے میں فتویٰ دیا جائے گا اس کا خیال کیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فتح اللہ مسطاطم ولاک اللہ صلی اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس ہاتھ بھر لوگوں کو تکلیف دیتا ہے اب یہ عورت ہمیشہ رمضان کے مہینے میں یا تو حمل سے رہتی ہے یا تو پھر دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو بیچاری وہ کب روزہ رکھے گی رمضان کی لہذا جب شریعت نے اس کے لیے چھوڑ دیا ہے تو دائمی مریض کے حکم میں ہوگی لہذا وہ بعد میں روزوں کی قضا کرنے کے بجائے وہ فدیہ دے دے اور فدیہ ایک وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلائے گی جی جزاکم اللہ خیر کیا کروں کہ اپنے حفظ کو دم تک برقرار رکھوں اس کو میں زندگی بھر نہ بھولوں جزاک اللہ خیر ہمارے ایک حافظ صاحب سوال کرتے ہیں کہ حافظ قرآن ہیں وہ کیا صورت کہ ان کا حفظ باقی رہے اور مرتے دم تک تو نہ بھولیں وہ ہماری یہی دعا کہ اللہ آپ کے سینے میں قرآن ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے اللہ ابرامین کا کلام ہمیشہ آپ کو یاد رہے ہماری یہی دعا آپ کے لیے آمین رب العالمین اور جہاں تک آپ کے سوال کے جواب کا تعلق ہے تو اللہ کے سر صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہے رہنمائی کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے بہت جلدی انسان کے دل سے نکل جاتا ہے لہذا اسے بار بار پڑھتے رہو دہراتے رہو اسے یاد کرتے رہو لہذا سب سے پہلا طریقہ تو یہ کہ آپ اس کو بار بار پڑھتے رہیے اسے یاد کرتے رہیں اگر کسی مسجد کے اندر آپ امام ہیں ابھی تو خیر امام یعنی مسجد لاک ڈاؤن ہے بند ہے تو آپ کیا کریں نمازوں کو جو پڑھائیں آپ جہاں سے آپ کو یاد ہو یا چاہے اس طریقے سے نہ پڑھائیں بلکہ آپ شروع سے پڑھانا شروع کریں اور جب ختم ہو جائے پھر دوبارہ شروع کریں پھر ختم ہو جائے پھر دوبارہ شروع کریں آپ ہر نماز کے اندر یہی طریقہ اپنائیں کہ چاہے سرری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو جو صورتیں آپ کو جو پورا قرآن الحمد للہ آپ کے سینے میں ہے لہذا آپ جب بھی نماز پڑھائیں یا پڑھیں تو آپ شروع سے پڑھیں جہاں آپ نے ختم کیا ہے اس کے آگے آپ پڑھیں پھر آپ نے اگلے دن جب شروع کریں گے جہاں ختم کیا تھا اس کے آگے آپ شروع کریں اس سے کیا ہوگا قرآن آپ کے سینے کے اندر محفوظ رہے گا اور ہم نے سنا ہمارے بہت سارے جو حفاظ تھے حافظ اساتذہ انہوں نے یہ باقاعدہ بتایا کہ ہم باقاعدہ اس کو پر عمل کرتے ہیں اور اس سے قرآن ہمیں ہمیشہ یاد رہتا نہیں بھول پاتے ہیں تیسری چیز یہ کہ اللہ ابامین سے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن دے کر کے بھی بار بار آپ لوگ پڑھتے رہیں جی ہاں تو یہ چند صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ قرآن آپ کے سینے کے اندر ہمیشہ محفوظ رہے گا اللہ ابامن سب کو توفیق دیا میں اگلا سوال ہے اگر ہم عشاء کی نماز کے فوراً بعد ترابی پڑھ لیتے ہیں اور وطر نہیں پڑھتے رات کے آخری پہر میں ہم تحجد پڑھ سکتے ہیں کیا اور کتنی پڑھ سکتے ہیں بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیشہ کی نماز کے فوری بعد تراویح پڑھ لیں تو رات کے آخری پہر میں کیا ہم تحجد پڑھ سکتے ہیں میں نے اس سے پہلے کہا اور بار بار میں کہتا ہوں کہ دیکھیے تحجد تراویح وطر اور قیام الر سب ایک ہی نماز ہے اور اس کا سب سے بہتر وقت یہ ہے کہ آپ بعد میں پڑھیں آخری پہر میں تو اگر آپ آخری پہر میں پڑھیں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے تو آپ شروع میں پڑھنے کے بجائے آخری وقت میں پڑھیں آخری مہر میں پڑھیں اور ساتھ ہی وطر بھی پڑھ لیں اور اگر آپ پہلے تراویح پڑھ پڑھنا چاہتے ہیں اور اسی بعد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے تراویح پڑھ لیں وطر کی نماز آخر میں پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن صرف وطر کی نماز پڑھیں کیونکہ ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ رکا سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے ہاں اگر ایسا ہے کہ انسان اگر تراویح کی نماز یا وطر کی نماز عام دنوں کے بارے میں لے لیں انسان پڑھ کر کے سو گیا وطر کی نماز اب اگر وہ نہیں سے بیدار ہوتا ہے تو اور ابھی وقت ہے آخری پہر ہے فجر کی نماز میں وقت ہے تو دو دو کر کے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے اس کی عادت ایسی نہیں ہے اس لیے وہ کر سکتا ہے لیکن ہمیشہ ایسا کرنا اس آدمی کے لیے بھی صحیح نہیں ہوگا تو آپ کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ تراویح کی نماز بھی آخر میں پڑھیں اور اتری پڑھ لیں یا یہ کہ اگر آپ پہلے پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے پڑھ لیں لیکن آخر میں آپ جو ہے اتری کی نماز پڑھیں اور کیونکہ مانوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرہ رکعت ہی ثابت ہے اور اگر کبھی کبھار آپ زیادہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرض کی بات نہیں ہے لیکن آپ معمول نہ بنائیں کہ آپ ہمیشہ پہلے تراویح پڑھ لیں پھر بعد میں دس رکعت ہمیشہ پڑھیں یہ معمول نہ بنائیں اگر کبھی کبھار آپ ایسا کر لیتے ہیں تو کوئی حرض کی بات نہیں انشاءاللہ یہ چیز آپ کے لیے جائز ہو جائے گی جی جی انہوں نے کیا ہوتی ہے اس وقت زکوٰۃ نکالتے ہیں تو کیا زمین کی موجودہ ریٹ کے حساب سے زکوٰۃ دینا پڑے گا جی بھائی کا سوال یہ ہے کہ جو ہماری کھیتی باڑی کی زمین ہے اس میں جب پیدا ہوتا ہے تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا ہم زمین کی بھی زکوٰۃ دیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں وہ کھیتی باڑی کی زمین ہے اور اس میں غلے پر زکوٰۃ ہے جب غلہ نصاب کو پہنچے گا تب آپ اس کے اندر زکوٰۃ دیں گے جب کاٹیں گے اور غلے کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے اللہ کا ارشاد و ات اللہ و حق ہو یوم حسادی جب تم اسے کاٹو تب اس کا حق ادا کرو تو اگر سال بھر میں تین مرتبہ پھل پیدا ہوتا یا غلہ پیدا ہوتا تو انسان تین مرتبہ اس کی زکوٰۃ دے گا اور اس کے لیے شرط یہ کہ نصاب کو پہنچا ہوا ہو اور نصاب جو ہے وہ سات سو پچیس کلو سے لے کر کے ساڑھے سات کنٹل تک ہوتا ہے تو اس میں انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اگر اس کی زمین کو آپ کاشتکاری کرتے ہیں پیدا کھیت کی زمین ہے تو اور غلے میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس میں زمین میں کوئی زکوٰۃ نہیں آپ کے لیے جی صاحب اگلا سوال آ رہا ہے دودھ پلاتے ہوئے اگر روزہ بھی رکھیں تو دودھ پلاتے ہوئے اگر روزہ بھی رکھیں تو کوئی حرض کی بات نہیں اگر ان کو تکلیف نہیں ہے بچے کو تکلیف نہیں ہے تو رکھ سکتی ہیں خاص طور سے مان لیجیے اگر بچہ ڈیڑھ سال کا ہو گیا کیونکہ دودھ پلانے کی مدت دو سال ہے اگر بچہ بڑا ہو گیا اس کی خوراک بھی کچھ کھانے پینے کی ہو گئی ہے مطلب روٹی کا ٹکڑا وغیرہ چاول وغیرہ یا سریلے کو اگر آج کل عام طور سے لوگ کھلاتے اپنے بچوں کو طاقتور بنانے کے لیے یا اس طریقے سے کوئی دوسرا دودھ پلاتے ہیں یا اور بسکٹ وغیرہ کھاتا ہے تو زیادہ اس کو دودھ کی ضرورت نہیں ہے تو اگر روزہ رکھتی ہیں اور بچے کو تکلیف نہیں ہوتی ہے یا عورت کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو کوئی بات نہیں الحمد رکھ لے وہ یہ تو اس کے لیے رخصت ہے جیسے مسافر کے لیے رخصت ہے ایسے اس کے لیے رخصت ہے کوئی آدمی اس کو ضروری نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے لیے رکھنا ضروری ہی ہے رخصت ہے آپ کے لیے اگر رکھ لے تو الحمد للہ اچھی بات ہے کیونکہ بعد میں آپ کو قضا نہیں کرنی پڑے گی اور جب سب لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں تو آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے لہذا آپ اگر رکھتے ہیں الحمد للہ اچھی بات ہے آپ کے لیے رخصت ہے بعد میں آپ کو قضا نہیں کرنی پڑے گی جی ہاں ہمارے اگر ہمارے کسی رشتے دار کا انتقال انڈیا میں ہوا ہے اور تدفین بھی ہو جائے دوسرے دن سعودی میں ہمیں معلوم ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں کیا بھائی کا سوال نماز جنازہ غائبانہ کے تعلق سے ہے کہ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ان کے کسی قریبی کی وفات ہو جائے اور ایک دن بعد ہمیں سعودی معلوم ہو تو کیا ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں سعودی عرب کے اندر تو دیکھیے اس مسئلے کے اندر علماء کے یہاں اختلاف ہے ایک قول تو یہ ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ جائز ہی نہیں ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ ہر ایک کی جائز ہے اور تیسرا قول یہ ہے دونوں کے درمیان جو معتدل قول ہے متوسط قول ہے جو شیخ الاسلام امام تیمیہ امام صدیق حسن خاں امام البانی اور اس طریقے جو بڑے بڑے محققین ہیں ان کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسا آدمی جس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی گئی ہو اس آدمی کی جنازے کی نماز انسان پڑھ سکتا ہے اور اگر جنازے کی نماز اس کی پڑھ دی گئی ہو جہاں اس کی وفات ہوئی ہے تو اس کی جنازے کی نماز غائبانہ نہیں پڑھنا چاہیے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی کی غائبان جنازہ نہیں پڑھی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی غائبان نماز جنازہ کہیں نہیں پڑھی گئی اور نہ ہی آپ کی وفات کے بعد خلفائے راہدین کی غائبان نماز جنازہ کہیں پڑھی گئی کہیں نہیں پڑھی گئی تھی مدینہ کے اندر پڑھی گئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ غائبانہ مدینہ کے اندر کئی دنوں تک لوگ نماز جنازہ پڑھتے رہے مرد پڑھے عورتیں نے پڑھا بچوں نے پڑھا اور جماعت نہیں ہوتی تھی دو دو تین تین لوگ کر کے پڑھتے تھے کیونکہ حجرے میں آپ کی وفات ہوئی تھی اور وہیں آپ کی لاشیں مبارک رکھی ہوئی تھی لہذا وہیں لوگ جا کر کے جنازے کی نماز پڑھا کرتے تھے تو کافی ٹائم لگ گیا کئی دن لگ گئے لیکن لوگوں نے اور مسجدوں میں یا اور جگہوں پر جو مدینہ کے اطراف کے اندر لوگ تھے انہوں نے نہیں پڑھا نہ مکے کے لوگوں نے پڑھا نہ طائف کے نہ اور شہر کے لوگوں نے پڑھا ایسے ہی آپ نے بھی کسی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھائی اور نہ ہی خلفائے راضین کے نماز جنازہ غائبانہ پڑھے گئے اور نہ ہی انہوں نے کسی کا پڑھایا لہذا اسی صورت میں صحیح قول یہ ہے کہ اگر ان کی جنازے کی نماز پڑھ دی گئی ہے تو آپ صرف ان کے لیے دعا کریں اور دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے اور ہمیں ہر میت کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے لہذا ہم ان کے لیے دعا کریں اور نماز جنازہ غائبانہ ان کی نہ پڑھیں ہاں اگر آپ جائیں اگر آپ جائیں کیا نام ہے یہ واپس اپنے ملک کے اندر اور ان کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں تو آپ ان کی قبر پر جا کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یہ شریعت کے اندر باقاعدہ موجود ہے لیکن غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا قبر شہر کر کے دوسرے شہروں میں یا دوسرے ملکوں میں اس کے بارے میں ہم اسی قول کو لوگوں کے اندر بیان فرمات کرتے ہیں جو شیخ الاسلام تیمیہ اور دیگر محققین اور بڑے بڑے علماء کا قول ہے اسی کا ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی یہی اس قول اس میں درست ہے اور اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے جی۔ اللہ عالم سوال یہ نماز غائبانہ قبر پر جا کر کتنے دنوں کے تک پڑھ سکتے ہیں اور کتنے دنوں تک مٹی جو ڈالتے ہیں مٹی ڈال سکتے ہیں یا نہیں جیسے قبر پر نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کا اس کو نماز جنازہ غائبانہ نہیں کہیں گے اور اس کو وہ قبر پر جناز جنازہ کہا جائے گا یہ کیونکہ وہ قبر اس کے آدمی کے سامنے موجود ہے اس لیے اور جہاں تک مٹی کی بات ہے تو مٹی ڈالنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے اسے مٹی نہیں ڈالا جائے گا اور جو قبر بنتی ہے اس قبر سے نکلی ہوئی تمام مٹی قبر کے اندر واپس کر دی جاتی ہے اس لیے قبر کے اندر کسی نئی مٹی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ قبر پر مٹی نہیں ڈالی جائے گی ہمارے نبی کی جو حدیث ہے جو آپ کا جو عمل ہے وہ نماز جنازہ پڑھنے کا ہے آپ کے مسجد کے اندر ایک خاتون اور بعض باتوں کے اندر مرد کا ذکر آتا ہوتا ہے دونوں الگ الگ واقع ہوں وہ جھاڑو لگایا کرتے تھے ان کی وفات ہوگی آپ کو بتائے بغیر لوگوں نے دفن کر دیا تو آپ نے کچھ دنوں تک جب نہیں دیکھا تو آپ نے کہا کہاں ہے وہ خاتون یا وہ آدمی تو لوگوں نے کہا کہ ان کی وفات ہو گئی تو آپ نے کہا کہ مجھے بتایا نہیں تم لوگوں نے تمہارے بیج نے کہا کہ دلونی اللہ قبرہ مجھے ان کی خبر بتاؤ تو آپ کو اور کئی دنوں کے بعد آپ نے پوچھا جب آپ نے کئی دنوں تک ان کو نہیں دیکھا تو آپ ان کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں نماز جنازہ غائبانہ پڑھا آپ یہ نماز جنازہ پڑھا آپ نے اور پھر واپس تشریف لے آئے تو یہاں پر چونکہ رکو اور سجدے نہیں ہیں اور نماز جنازہ دعا ہے لہذا اس میں میت کے لیے دعا ہے لہذا وہاں پر نماز جنازہ انسان قبر پر جا کر کے جس کی نہیں پڑھی جس کی اسے نہیں پڑھی ہے وہ جا کر کے وہاں پر پڑھ سکتا ہے جہاں تک جہاں تک دنوں کی بات ہے تو اس کے بارے میں شیخ صالح فوزان کا میں نے فتویٰ سنا ان سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے اور جتنا جلدی ہو سکے اتنا بہتر ہے لیکن اس کے لیے شریعت کے اندر کوئی متعین وقت متعین نہیں ہے کتنے دنوں ہی تک آپ پڑھ سکتے ہیں بلکہ بعض باتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اہد پہاڑ اہد جو صحابہ تھے جن کو وہاں پر دفن کیا گیا تھا آپ نے جا کر کے بعد میں ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بعد میں بھی جا کر کے پڑھ سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی متعین وقت نہیں ہے اور لیکن یہ کہ قبر کے نشانات اگر باقی ہیں تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے لیکن بہت زیادہ تاخیر کرنا کہ انسان سو سال کے بعد پچاس سال کے بعد جا کر کے پڑھے تو ان سب چیزوں کا ثبوت نہیں ملتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد میں جو دفن کر دیے گئے تھے بعد میں جا کر کے آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی جزاکم اللہ خیر اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو سوال باقی ہیں کل کی تعالی وہ جواب اللہ تعالیٰ آخری سوال یہ ہے روزے کی حالت میں ڈکار آنے میں کچھ کھانا یا پانی منہ میں آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر رمضان میں دن میں ڈکار آ جائے اور کچھ کھانا اور پانی منہ کے اندر آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا جواب یہ کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جب قے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے قے اگر خود بخود ہو تو اگر انسان جان بوجھ کر کے قے کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو جب خود بخود قے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جس میں کھانا پانی سب نکلتا ہے اور جو غیر ارادی ہو اگر انسان جان بوجھ کر کے کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو ظاہر بات ہے اگر ڈکار آتی ہے کھانے پینے کو چیزیں نکل آتی ہیں حلق کے اندر یا منہ کے اندر آ جاتی تو اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور ہم کہیں گے ایسے لوگوں سے کہ بھئی کھانا کم کھائے اور شہری اللہ کے سر کے حدیث ہے کہ مومن کی شہری کھجور ہوتی ہے اور کھجور انسان کھائے شہری کے اندر کھجور نہیں تو پانی پی لے اور آپ پہلے کھانا کھا لیں رات کے دس گیارہ بجے فل پیٹ کھانا کھا لیں اور شہری کے وقت میں کھجور کھا لیں دونوں عمل ہو جائے گا شہری شہر کے وقت میں کھانے کا نام ہے لہذا آپ شہری میں کھجور کھائیں پہلے کھانا آپ کھا لیں شہری سے پہلے اور جب شہر کا وقت آئے تو آپ ساری صرف کھجور کھا لیں تو سنت پر بھی عمل ہو جائے گا تو لہذا جو ہے کھانا انسان کم کھائے یہ میں کہنا چاہتا ہوں بہرحال اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور شیخ منصور صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگلے جو آپ کا کل سے جو پروگرام ہو رہا ہے وہ ساڑھے سات بجے تو یہ جو ایک بجے تھا وہ جمعرات کو بھی ساڑھے سات بجے ہو جائے گا اچھا اچھا مطلب یہ کہ جو ہم ایک بجے جواب دیتے تھے اب یہ آٹھ بجے جواب دیا کریں گے جی، اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے ان شاء اللہ جی شیخ کسی کے انتقال ہو جانے کے بعد اس کے نام سے قرآن یا سورہ بکرا پڑھ کر کے بخشنا صحیح ہے کیا بھائی کا سوال یہ ہے کہ جس آدمی کو فات ہو گئی ہے کیا اس کے نام سے قرآن سور فاتحہ یا سورہ بکرا پڑھنا اور اس کو ثواب دینا یہ صحیح ہے تو اس کا جواب یہ کہ صحیح نہیں ہے اور یہ دین کے اندر بدعت ہے ایک نئی چیز ہے اور بدعت گمراہی ہوتی ہے لہذا اس انسان کا اس سے بچنا ضروری ہے جو انسان مر جائے اس کے لیے ثواب پہنچانے کے کچھ طریقے ہمارے نبی نے بتائے ہیں قرآن میں بتایا گیا ہے قرآن میں یہ کہ آپ ان کے لیے دعا کریں لہذا یہ سب سے اہم چیز ہے کہ انسان میت کے لیے دعا کرے اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان ان کے لیے حج کر سکتا ہے ان کے لیے عمرہ کر سکتا ہے اگر ان کے اوپر قرض تھا انسان قرض ادا کر دے گا تو وہ قرض ادا ہو جائے گا یا اس طریقے سے وہ انسان نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے تو جو دعا کرتے ہیں ان کا ثواب ملتا ہے جو بھی کام کرتے ہیں یا صدقے جاریہ کر کے گیا ہے اس کا بھی ثواب ان کو ملتا ہے مرنے کے بعد یا اس طریقے سے نیک نفع بخش علم چھوڑ کر کے گئے ہیں تو اس کا بھی ثواب ان کو مرنے کے بعد ملتا ہے تو ان تمام چیزوں کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد ملتا ہے لیکن قرآن پڑھنا کسی کے نام سے یہ بالکل صحیح نہیں ہے یہ قرآن اللہ رب العامن اپنے نبی پر نازل فرمایا آپ کی زندگی میں آپ کی دو بیویوں کی وفات ہوئی اور آپ کی تین بیٹیوں کی وفات ہوئی تین بیٹوں کی وفات ہوئی لیکن آپ نے کسی کے لیے قرآن خانی نہیں کیا نہ کسی کے لیے سور فاتحہ نہ کوئی خاص صورت پڑھی نہ قرآن پڑھا اس طریقے سے خلفۂ راجدین ہیں ان کے عزیز و قارب کی وفات ہوئی انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا قرآن اللہ رب العامن اپنے نبی پر نازل کیا اور قرآن کو سب زیادہ سمجھنے والے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم تھے صحابہ کرام تھے سب نے دین کے اوپر عمل کیا جب انہوں نے نہیں کیا تمہارے لیے بھی جائز نہیں ہے اللہ کے حدیث علیکم سنتی و سنت الخلفۂ راجدین المحدین میری سنتوں کو لازم پکڑو اور خلفۂ راجدین یافتہ ان کی سنتوں کو لازم پکڑو لہذا سنت پر انسان کے لیے عمل کرنے میں اجر ہے سنت ہمارے لیے کافی ہے ہمیں بدتوں کی ضرورت نہیں ہے بدتیں شرک کا چور دروازہ ہیں بدتیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں گمراہیاں ہوتی ہیں اس لیے انسان کو اپنے عمل کو بدا سے بچانا ہے اگر ہم سنت پر عمل کر لے جائیں ہمارے لیے ہی کافی ہے سنت سفین نجات ہے سنت راہ نجات ہے اور سنت پر یہ شاعر مستقیم ہے لہذا بدا سے بچنا انسان کے لیے بے حد ضروری ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو سنتوں پر قائم رکھے اور بدا سے بچائے ہمیں آپ برابر اچھا اچھا ماشاء اللہ ہمارے فیملیاں زیادہ ہوتی ہیں ہیں ہیں اور خواتین کی بہت بڑی شکایت ہے کہ شیخ صاحب صرف بھائیوں ہی کو کو یاد یاد کرتے کرتے بہنوں نہیں جی جی, جی ہاں۔ میں خواتین سے کہنا چاہوں گا یہاں پر کہ ہمارے یہاں جبیل میں لوگوں نے مجھے بدنام کر رکھا ہے اور بدنام یہ کر رکھا ہے کہ آپ عورتوں پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور عورتوں کے مسائل کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں انہیں بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں تو میں تو اس کی وجہ سے بدنام ہوں جبیل کے اندر کہ جو ہے عورتوں کا آپ زیادہ خیال رکھتے ہیں اور چونکہ ان لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے اس لیے انشاءاللہ اگلی بار سے خیال رکھیں گے اپنی بہنوں کا اور ہمیں خیال بھی رکھنا چاہیے نبی کی تعلیم بھی ہے کہ عورتوں کا خیال رکھو اور عورتیں کمزور ہوتی ہیں ان کا خیال رکھیے تو یہ نبی کی تعلیم ہے تو ظاہر بات ہے اگر عالم اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو کون اس کے اوپر عمل کرے گا اس لیے ان کا خیال لکڑا معربی کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر انسان ہوا ہے جو اپنے اہل ویال کے لیے زیادہ بہتر اخلاق مند ہے اور اہل ویال میں خواتین سب سے پہلے داخل ہوتی ہیں جی ہاں وہ اہل بیت ہیں لہذا ان کا حق ہے عورتوں کا مردوں کے اوپر اور مردوں کا بھی حق ہے عورتوں پر عورتوں کا بھی مردوں پر حق الگ موضوع ہے تو بہرحال وہ ہمیشہ مطلوب رہتی ہیں اور اس طریقے سے ہمیشہ ہم ان کا خیال رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اور زیادہ خیال ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ کل ساڑھے سات بجے سعودیہ کے ٹائم کے حساب سے ساڑھے سات بجے شام کو ہم آن لائن ہوں گے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر اور اسی طرح سے پاکستان ہندوستان اور نیپال کے لوگ بھی اپنے ٹائم پر آن